عمران کے بجائے عبد الرحمن بن حرملہ نے حنزلہ بن علی بن اسقا سے اور انہوں نے حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ عنہ سے اسی کی مانند روایت کی سوائے اس کے کہ انہوں نے کافروں پر اسی کے سبب لانت کی گئی کہ الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو انسٹھ